قرآن کا پیغام قرآن کی عظمت ساری عظمت اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کے لیے ہے قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائی ہے اس نعمت کی متبادل دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ اس بارے میں خود فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے یہ وہ نصیحت ہے جو ان سارے امراض کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں اور دلوں میں پائے جاتے ہیں جو لوگ اس کتاب کو مان لیں یہ انہیں راستہ بتاتی ہے اور ان پر رحمت کی راہیں کھولتی ہے قرآن پاک میں ہے قل بفضل اللہ مما یجمعون یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے قرآن اور رمضان قرآن مجید سے زیادہ بڑی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو خوشی مسرت اور جشن کے مستحق ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کے سب سے بڑے دن کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ قرآن مجید کی نعمت سے منسوخ کر دیا ہے روزے رکھے جاتے ہیں اور راتوں کو قیام کیا جاتا ہے مسجد مسجد قرآن مسجد کی تلاوت سے معمور اور ایمان پرور محفل آراست ہوتی ہے اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق خب کا فل یک اگر جشن منانا ہے اور خوشیاں منانی ہیں تو وہ یہی ایک نعمت ہے جس پر کہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ اور نے جو ہدایت رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں دی ہے اس پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو اسی لیے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو مسلمانوں کی زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی کے لیے شکر و تعریف ہے کا ایمان پر اور نغمہ جاری ہوتا ہے یہ تقبیر کس بات کی تقبیر ہے یہ اللہ کی کبریائی کا بیان کس لیے ہو رہا ہے یہ حمد اور شکر کا ترانہ کس چیز کے لیے گایا جا رہا ہے یہ قرآن مجید کے لیے ہے قرآن اور عید قربہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری عید کس لیے ہوتی ہے دوسری عید بھی دراصل قرآن مجید کے لیے ہوتی ہے رمضان کا سوچتے ہی ذہن میں روزوں کا تصور آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی ساری عظمت قرآن مجید ہی کی وجہ سے ہے عید بھی اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کا جشن یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے جو سارا عالم اسلام مناتا ہے دوسری عید کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا یوم عید بنا لیتی پوچھا وہ آیت کون سی ہے کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اتملت لکم دینکم علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے یہ عرفہ کا دن تھا عرفات کا میدان تھا حج کا دن تھا اور عید قربان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اگر غور کیا جائے تو پہلی عید نزول قرآن کے آغاز کی سال گرا ہے اور دوسری عید اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مکمل ہو جانے کی خوشی کے اظہار کا دن ہے دیگر قوموں اور مسلمانوں کے تہوار میں فرق قومیں اپنے تہوار ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے مناتی ہے جن کے ساتھ ان کی اجتماعی زندگی کا پورا وجود اور تشخص وابستہ ہوتا ہے عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی ملت کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن سے قائم ہے اپنے عقیدے کے مطابق وہ ان کی پیدائش کے دن ان کے مصلوب ہونے کے دن اور ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے جبر و تسلط سے آزادی دلا کر دریائے نیل پار کرایا وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کی زندگی عید کے مستحق ہو سکتی تھی تو اس ہستی سے بڑھ کر کون سی ہستی تھی کہ جو اللہ کا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحمت للعالمین ہے جو خدا کا حبیب اور بندوں کا محبوب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کے دن ہی کو خوشی اور جشن کا دن قرار دیا کچھ قومیں عید اس وقت مناتی ہے جب موسم سرما کی طویل تاریخ راتیں گزرنے لگتی ہے اور بہار کے خوشگوار دن آنے لگتے ہیں کونکنیں پھوٹتی ہیں اور سبز نکلتا ہے کہیں نورود اور کہیں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس گڑی کو یوم جشن قرار دیا جب تاریخی جہالت اور جھوٹے خداؤں کی غلام کی تاریخ رات چھٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا نور انسانوں کے سامنے طلوع ہوا ان غلامی کی زنجیریں توڑ کر جب ایک اللہ کی اطاعت کا شعور بیدار ہوا تو انسانوں نے عدل احترام مساوات امن اور آزادی کے نئے موسم بہار کی دنیا میں قدم رکھا امت مسلمہ اور قرآن یہ چیز اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اس امت کو بنانے والے خالق کے نزدیک اس امت کی پوری زندگی جس چیز سے وابستہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس امت کا تشخص اس کا وجود اس کی زندگی اس کا عروج و زوال اس کی بلندی اور پستی اس کی خوشحالی اور پسماندگی یہ سب کا سب اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی چودہ سو سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے یہی حقیقت ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے مسلمانوں نے جب بھی اس کتاب سے رشتہ جوڑا وہ دنیا میں معزز سربلند اور خوشحال ہوئے اور جب انہوں نے اس کتاب سے رشتہ توڑا وہ دنیا میں ذلیل پسماندہ اور بدحال ہوئے دور اول کو لیجیے یا اس کے بعد آنے والے ادوار کو دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دہراتی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ دنیا کی حکومت عربوں کے ہاتھ میں آئے یا ترکوں کے ہاتھ میں چلی جائے اقتدار عباسوں کے ہاتھ میں آئے یا عثمانیوں کے پاس رہے سلجو تخت پر بیٹھے یا مغل حکومت کرے حق تعالیٰ کی سنت میں اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اقتدار حکومت کے آنے جانے کا یہ عمل تو اس وقت بھی برابر جاری تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سائے میں کوئی امت مبوس کی تو اس لیے کی کہ وہ اس خالق و مالک کے پیغام کی علم بردار اور ہدایت کی حامل بنے اس کی امانت دار بنے اس کا بوجھ اٹھائے خود اس پر عمل کرے اور دنیا کے سامنے گواہ بن کر کھڑی ہو پیغام حق اس امت کی زندگی میں مرکزی حیثیت اس دن کو حاصل ہوئی جس دن غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر اس کتاب کا پہلا پیغام کیا اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ پیغام نازل ہوتا رہا وہ پیغام جو صرف ایک شخص کی زبان سے جاری ہوا تھا اور جس پر لبے کہنے والے مٹھی بھر لوگ تھے جو غلام کمزور اور غریب تھے جو عرب کے بڑے بڑے سردار یا بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے جن کے پاس نہ دولت کے ڈھیر جمع تھے اور نہ سرداری کی کلاہیں ان کے سروں پر سجی ہوئی تھی اس پیغام کی پہلی پکار پر بس یہی مٹھی بھر لوگ جمع ہوئے تھے تب کون کہہ سکتا تھا کہ گار ہرا میں سنی جانے والی یہ آواز چند ہی برسوں میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے گی اس پیغام کو خلوص نیت اور خلوص عمل سے ماننے والے افراد دنیا کے امام اور لیڈر بن جائیں گے پیغام حق اور آزمائشی مکی زندگی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے قبا بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بے کس غلام تھے وہ ایمان لائے تو ان کا آقا ایمان لانے کے جرم نے انہیں باندھ کر آگ کے انگاروں پر لٹاتا تھا اور پیٹ کی چربی کے پگھلنے سے کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے اور پیٹ کی چربی کے پگھلنے سے دہک کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کی حد ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ بات سن کر ان کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پہلے جن لوگوں کے یہ امانت دی گئی تھی ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا یہاں تک کہ لوہے کی کنگیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا گیا ان کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا آرے لا کر انہیں دو ٹکڑے کر دیا گیا لیکن وہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اللہ کی قسم میرا کام مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی اور کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا قرآن اور دنیا کی نعمتی حاتم طوئ عرب کے مشہور قبیل طوی کے سردار اپنی پیازی میں مشہور تھے مذہبی اعتبار سے وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے ادی ابن حاتم تھے وہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے پر تسلط حاصل کر لیا تو میں باغ کھڑا ہوا پھر میں نے سوچا کہ مجھے جا کر بات تو سننی چاہیے اگر یہ بات اچھی ہوئی تو میرے فائدے کی ہوگی اور اگر غلط ہوگی تو مجھے کیا نقصان ہوگا چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں جب مدینے میں داخل ہوا تو لوگ پکار اٹھے کہ ابھی ابن حاتم آ گئے ابن حاتم آ گئی لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی مگر تعجب بھی کیسے آ گئی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ لے گئے مجھے گدھے پہ بٹھایا خود میرے ساتھ بیٹھے اور فرمایا ادی اسلام لاؤ اور مجھے معلوم ہے کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے تم سوچتے ہو کہ یہ مٹھی پر لوگ جن پر ہر طرف سے دشمن یلگار کیے ہوئے ہیں اور جن کو ہر طرف سے خوف اور جنگ کا خطرہ درپیش ہے یہ تھوڑے سے لوگ جو مدینے کے اندر محصور ہے یہ دنیا میں کیا کر سکیں گے لیکن ابھی میں تم کو بتاتا ہوں کہ سنا یعنی عرب کے ایک سرے پر واقع تھا وہاں سے ایک عورت مکہ تک جائے گی اور بالکل محفوظ ہوگی کیسر و کسرا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانے تم نے دیکھے ہیں یہ سب میری امت کے ہوں گے اور میں تم کو بتاؤں ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا ابھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں پیش گوئیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھی جب مٹھی پر مسلمان مکے میں تھے تو وہ مارے پیٹے جاتے تھے ریت پر لٹائے جاتے تھے انہیں پتھروں سے مارا جاتا تھا اس وقت جو کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو عرب و عجم تمہارے قدموں پر ہوں گی سفر ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے سوراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوراقہ ایک دن آئے گا اس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اگر تاریخ کے عام مادی پیمانوں سے ناپا جائے تو یہ جنون کی بات تھی کہ مکے میں بیٹھ کر مٹھی بھر آدمی اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ کیسر کس طرح کی حکومتیں ان کے پاؤں تلے ہوں گی یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے یہاں بیٹھ کر کوئی آج یہ دعویٰ کرے کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب امریکہ اور روس اور برطانیہ سب ہماری قدموں کے نیچے ہوں گے یہ سن کر لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل اور مجنون آدمی ہے جو ایسی باتیں کہہ رہا ہے لیکن مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید نے جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اس پیغام نے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہ گھڑی تو بہرحال آنے والی ہے قرآن عظیم سے اس تعلق اور وابستگی کے نتیجے میں امت مسلمہ کو جو روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی نصیب ہوئی اور ان کے حصے میں جو سیرت و کردار کی جو پختگی آئی وہ نعمت قیصر و کسرا کو کیا دنیا بھر کی حکومتوں سے زیادہ دیش قیمت تھی اور بالآخر کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی ان کے قدموں کے نیچے آ گئیں یہ سب اس قرآن مجید سے تعلق کا فیضان تھا جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے قرآن ابدی نعمتوں کا ضامع انسان دولت سمیٹے مکانات تعمیر کرے محلات بنائے انڈسٹری لگائے یا اس کے پاس ہزاروں ایکڑ پر مشتمل جاگیریں ہوں مگر یہ سب چیزیں نہ اسے سکون کی دولت دے سکتی ہیں اور نہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت فراہم کر سکتی ہیں ہاں سب سے بہتر اگر کوئی چیز اس نعمت کی ضامین ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی انہیں کوئی زوال نہیں ہے انہیں کوئی فنا نہیں ہے اور وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے دنیا بھر کے کارخانے دولت کے دھوئیں عالیشان محلات سر سبز باغات لمبے چوڑے کھیت ان کا تعلق تو انسان سے بس اتنا ہی ہے کہ سانس اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اور جس دن یہ اندر اور باہر جانا بند کر دے تو یہ سب ہاتھ سے گیا سوال یہ کہ کون سی چیز ہمیشہ ٹھہر سکتی ہے اگر دس کروڑ روپے کا بینک بیلنس بھی کسی کے پاس ہو مگر اس کے جسم میں جان نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ ایک چیک پر دستخط نہیں کر سکتے اگر مکان میں سو کمرے بھی ہوں تو وہ بستر پر دوبارہ نہیں لوٹ سکے گا اور اگر الماری میں پچاس لباس بھی لٹکے ہوئے ہوں مگر اس لمحے تو صرف دو سفید چادریں ہی اس کا مقدر ہوں گی جو آدمی مال و اسباب سمیٹتا ہے وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ سب عارضی پناہ ہونے والا اور ختم ہونے والا ہے اس کے برعکس قرآن مجید جو راستہ کھولتا ہے وہ تو ابدی نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس میں انسان کے لیے کوئی موت نہیں ہے اس کے پھل درخت اور سائے ہمیشہ کے لیے ہے اس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو لوگ اس میں جائیں گے وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے انتہا قرآن اور آج کا مسلمان قرآن نے دور اول کے انسانوں کو اس طرح بدل دیا کہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے مگر جب آپ اس پر غور کریں گے کہ اس نے انہیں کیسے بدل دیا تو پھر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں بدلتے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جیسے انسان ہم پہلی رمضان کو تھے ویسے انسان ہم تیسری تاریخ کو بھی ہوتے ہیں مہینے بھر کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے ہیں اور جیسے انسان ہم اس کو سننے سے پہلے تھے ویسے ہم اس کو سننے کے بعد بھی رہتے ہیں لیکن قرآن مجید کو سننے والے دور اول کے لوگوں کی کیفیت کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کا الحق تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشئر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کی تمام اجزا ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں گویا کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خال سخت پڑ جاتے ہیں دل نرم پڑ جاتے ہیں یہ اثر ان کے جسم پر پڑتا ہے جو اسے سوچ سمجھ کر وابستگی اور وارفتگی سے پڑھتے ہیں قرآن ہمارے ہاں اس معاشرے میں آج بھی پڑھا جاتا ہے ہم اس کی ورق گردانی کرتے ہیں جلدی جلدی ختم قرآن کی محفلیں بھی منعقد ہوتی رہتی ہے مگر کیا کسی کا دل نرم پڑتا ہے کسی کی آنکھوں میں نمی آتی ہے کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اور اب سماوات کا کلام ہے نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پارا یہ منزل اور قرآن ختم ہو اگر تراوی دو منٹ لمبی ہو جائے تو ہم امام سے کہتے ہیں کہ ذرا مختصر کرو جلدی کرو اگر کسی پرد کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ گورنر یا ڈپٹی کمشنر اپنی مجلس میں بلائے تو کیا وہ اتنی ہی بے دلی کے ساتھ ایسے ہی جائے گا اتنی ہی جلدی سے باغ آنے کی فکر کرے گا نہیں بلکہ وہ تو گھنٹوں پہلے جائے گا لباس کو ٹھیک کرے گا کبھی واسکٹ دیکھے گا کبھی شیروانی کی کریز دیکھے گا پہلے سے پہنچ کر انتظار کرے گا اس کے ذاتی معاون سے بار بار پوچھے گا کب وقت آئے گا اور کب وہ اندر جائے گا یہ تو حال ہے ان کے ساتھ جو انسان کو کچھ نہیں دے سکتے ان کے ہاتھ میں نفع نقصان پہنچانے کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں لیکن وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کا سارا اختیار ہے ساری قوت اور ساری طاقت ہے اس سے ہماری بے نیازی کا یہ انداز ہے اس کے کلام سے ہماری بے رخی کا یہ عالم ہے کہ نہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے سننے والوں کی جو کیفیت قرآن مجید سے بیان کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا اور ان کی محفلوں میں سنایا جاتا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ محض سننے یا سر دہننے کے لیے نہیں آ رہا ہے اس کے لیے وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے اس کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتے اور ان کی زندگی اس کی تفسیر ہو جاتی تھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ دس سال میں ختم کی لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ شبینہ کی ایک میں پورا قرآن مجید سن کر کر ختم دے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آٹھ آیتیں سیکھتے تھے ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے ان کے اوپر عمل کرتے تھے ان کو محفوظ کرتے تھے اس کے بعد ہم اگلی آٹھ آیتیں سیکھتے تھے اور اس طریقے سے ہی ہم نے پوری صورت البقرہ ختم کی اس طرح سے جب انہوں نے قرآن کریم کو جذب کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دیکھ کر ان کی شخصیت ہی بدل گئی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے ان کو کن کن انعامات سے نوازا آخرت میں اللہ نے ان سے جن انعامات کا وعدہ فرمایا تھا سردست اس کا ذکر چھوڑ دیجئے اس نے تو دنیا کے مسائل کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوا کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے گویا کہ اخلاص غربت اور پسماندگی کے خاتمے کا نسخہ تو یہی قرآن مجید ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم اور بے مثل تحفہ ہے جو اس نے انسانوں کو عطا فرمایا قرآن کے ہم پر حقوق قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں ہم پر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں اور پیش کریں جب روشنی آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی کہ اس کے اوپر آدمی پردہ اور کمبل ڈال دے روشنی آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے ماحول کو روشن کر دے اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے اس لیے نہیں آئی کہ وہ لپیٹ کر جزدان میں رکھ دی جائے یا ڈرائنگ روم کی شلف میں سجا دی جائے یا گاہے گاہے اس کی تلاوت کر لی جائے یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی جہاں اس نے رمضان کا ذکر کیا اور روزے پر شہر رمضان للناس و والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم نے تمہارے ہاتھ میں لوگوں کے لیے چراغ سمایا ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے یہ امت اس لیے نہیں بنائی ہے کہ صرف اپنے لیے جیے یہ امت تو اس لیے بنی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے جیے یہ امت قرآن مجید کے ساتھ سارے انسانوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے اس لیے کہ اس کے پاس تو وہ ہدایت ہے جو سارے انسانوں کے لیے چراغ ہدایت ہے إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بیچتے ہیں یہ کتاب ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے مگر جو اسے چھپا کر رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خود بھی لانت بیچتا ہے اور سارے انسان بھی لانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے لانت فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی نعمت ان کے میں دی ہے مگر یہ اس سے غافل سو رہے ہیں انسان اس لیے لانت کرتے ہیں کہ ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں بے شمار روگ اور امراض ہم کو لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس نسخہ موجود ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے وہ روشنی موجود ہے جس سے ہماری زندگی کی راہ روشن ہو سکتی ہے لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ نسخہ بھی اپنی جیب میں رکھے بیٹھے ہیں اور چدا کے اوپر بھی انہوں نے کمبل ڈال رکھا ہے وہ لانت نہ کرے تو کیا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجمعین البتہ جو اس روز سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یعنی قرآن کی ناشکری کی اور کفر کی حالت میں ہی جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے اس کی شدت دیکھیے اس میں ناراضی اور غضب کی جھلک دیکھیے ان پر اللہ کی لانت جس نے کتاب دی ان پر فرشتوں کی لانت جنہوں نے کتاب پہنچائی اور انسانوں کی جانب سے بھی لانت کی جن کے لیے کتاب لائی گئی تھی یہ کتاب جہاں نعمت ہے وہاں ایک امانت بھی ہے یہ نعمت اور امانت اللہ تعالی نے ہماری سپرد فرمائی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس نعمت اور امانت کا حق ادا کر رہے ہیں اس کتاب نے ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دیں ذرا سوچیں کہ کس طرح بدل دی سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے قرآن اور ایمان جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس کے والوں کو اس میں بیان کردہ ہر بات پر مکمل یقین تھا وہ انہیں محض زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اپنے شعور کی اعلیٰ ترین سطح پر اس پر ایمان رکھتے تھے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے جس طرح اگر آج اخبار میں کوئی بڑا اہم اعلان آ جائے کہ جس کا روزمرہ زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے تو ہر آدمی اس خبر کو پوچھے گا کوئی نیا قانون آ جائے تو آپ یہ جاننے کے لیے بے چین اور مسترب ہو جائیں گے کہ حکومت کی طرف سے کیا نیا قانون آ گیا ہے مگر میرے عزیزوں ان لوگوں کے لیے تو حکومت ایک ہی تھی نہ والارض آسمان و زمین کی حکومت اسی خالق و مالک کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے اس کی طرف سے جو اعلان آتا تھا وہ ان کے سر آنکھوں پر ہوتا تھا اگر یہ کہا جاتا کہ ایک حبہ بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو جان لو سات سو گنا ثواب یقینی ہے اس سے زیادہ ہم دیں گے ان کو اس بات پر یقین ہوتا تھا اللہ کی راہ میں مقبول بن دینے کے بعد ان کی جیب بند نہیں رہتی تھی لوگ اپنی دولت لا کر لوٹایا کرتے تھے اپنے قیمتی باغ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور پیسے لا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ کرتے تھے غزل بدر کا واقعہ ہے کہ جب دشمنوں نے مدینے پر حملہ کر دیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْجُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں آسمان و زمین سمائے جائیں گی ایک نوجوان لڑکا وہاں کھڑا تھا اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے آج ہمارے لیے کوئی جنت کے ہزار راستے کھول دے لیکن ہمارے قدم اس راہ کی طرف نہیں اٹھتے لیکن وہاں پر تو ایمان و یقین تھا ان صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں کہنے لگے اتنی دیر کون انتظار کرے کہ کھجوریں ختم ہو سبحان اللہ اتنا یقین تھا انہیں اپنے رب کے وعدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور قرآن کی دعوت پر لبہ کہتے ہوئے انہوں نے خجور ہاتھ سے پھینک دی تلوار نکالی لڑے اور شہید ہو گئے یہ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ تھی آج کتنے لوگ ہیں کہ ہاتھ اور دامن کھجور سے بھرے ہوئے ہیں مگر انتظار کر رہے کہ ذرا یہ کام ہو جائے ذرا وہ کام ہو جائے پھر ہم نیک بن جائیں گے ذرا یہ بیوی بچوں کا مسئلہ جائے تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے یاد رکھے کہ نیکی کا راستہ ٹالنے پر کبھی مستقیم نہیں ملا کرتا اور وہ وقت آ پہنچتا ہے جب پنڈلی سے پنڈلی لگ جاتی ہے اور قبر کا دامن اس فرد کو دبوچ دیتا ہے ان کھجوروں کو ہاتھوں میں لیے ہم انتظار کرتے ہیں اور بن سے انتظار کرتے ہیں جنت کا راستہ ہمارے سامنے کھلا رہتا ہے لیکن ہم اس پر نہیں چلتے اس مقابلے میں قرآن مجید نے ان کے دلوں میں اس ایمان کو اتار دیا اس لیے آیت سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے تھے لرز اٹھتے تھے کپ کپا جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے یہ چیز ایک زندہ حقیقت کے طور پر ان کی زندگی میں تھی ان کے لیے قرآن مجید کو کوئی آب و اجزا کی کتاب نہیں تھی یہ کوئی ورثہ نہیں تھا جو ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوا ہو وہ تو اپنی آنکھوں سے اس کو اترتا دیکھ رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے اور ایک حقیقت کے طور پر اس کے ایک ایک لفظ پر انہیں یقین تھا اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق رب کے ساتھ جوڑا اور وہ اس کے بندے بن گئے اسی کے ہو گئے اسی کے ہو رہے اور اپنا سب کچھ اسی کے حوالے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایمان لانے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنا کوئی صرف اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے اللہ سے محبت رکھنا تو ہر مومن کا مقام اور اس کی ایمان کی نشانی ہے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو سب رشتوں اور تمام چیزوں سے سے بڑھ کر اللہ محبت ہو گئی تھی اس محبت سے بڑھ کر نہ باپ تھا نہ ماں تھی نہ بیٹا تھا نہ بچے تھے نہ دولت تھی اور نہ جائیداد تھی یہ سب چیزیں موجود تو تھی اور ان سے تعلق بھی تھا پھر وہ دنیا چھوڑ کر کسی گوشے میں جا کر نہیں بیٹھ گئے تھے لیکن اس دنیا اور اس معاشرے میں رہنے کے باوجود انہیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے تھی اس کی صحبت میں وقت گزارنے کی خاطر وہ نماز کے لیے لپکتے ہوئے آتے تھے تھے اس کی محبت میں مال دنیا نچھاور کرتے دینے کا وقت آتا تو گردن کٹا دینے کے لیے امٹتے چلتے آتے تھے جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو شراب کا جام اگر کسی کے منہ سے لگا ہوا تھا تو اس نے جام و سبو کو اسی لمحے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا یہ سب کچھ محبت کا نتیجہ تھا محبت کیا چیز ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ماہیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن ہر فرد کو کسی نہ کسی چیز سے محبت کا تجربہ ضرور ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اگر سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو جائے تو اس کے آگے کس کی محبت ٹھہرے گی اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور چیز سے آخر ہو بھی کیسے سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے ستارے دکھا دیے تو کہا یہ رب ہیں لیکن ستارے ڈوب گئے فرمایا لا احب الاخرین جو ڈوبنے والے ہیں ان کو میں محبوب نہیں رکھتا پھر چاند نکلا تو کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ میرا محبوب ہے لیکن چاند بھی ڈوب گیا سورج نکلا تو کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے سورج بھی ڈوب گیا فرمایا فطر السماوات وما مشرقی میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے اور میں ہر شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کر بس ایک ہی کا ہو رہنے والے کے ہیں وما من المشركين اور اب میرا رخ جس کی طرف ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں زندگی میں نہ جانے کتنے ستارے کتنے چاند اور کتنے سورج ہیں جن پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ رہیں گے الجی جمع مال کو جمع کرتا ہے گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے بعد بھی رہے گا ہمیشہ باقی رہے گا لیکن چاند بھی ڈوب جائے گا سورج بھی ڈوب جائیں گے اور ستارے بھی ڈوب جائیں گے انسان محبت کرے تو اس سے کرے جس کے بارے میں کہا گیا کل من علیہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے وہ جلیل اور کریم ذات ہی جو ہلاک نہیں ہوگی پھر آدمی ان چیزوں سے کیوں محبت کرے جو آج ہیں اور کل نہیں رہے گی انسان محبت کرے تو اسی چیز سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنت کے ایسے طلبگار تھے جیسے کہ جنت ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ ہو ان کے لیے جنت اور دوزخ کوئی مولوی کا واز نہیں تھا وہ تو جنت اور دوزخ کو دن رات اپنی مجلسوں میں اس طرح سنتے اور دیکھتے تھے گویا یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں ان کو اس بات پر یقین تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور وہ کریں گے تو دوزخ میں پہنچیں گے حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو بظاہر بڑا لذیذ محسوس ہوگا لیکن یہ تو انگارہ ہے جو ہم پیٹ میں بر رہے ہیں وعدہ خلافی میں بظاہر بہت نفع ہوتا دکھائی دے گا لیکن یہ تو آگ ہے جو ہم اپنی زبان کے اوپر رکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے تو جنت کے باغات ہیں کیاریاں ہیں اور محلات ہیں جو ہمارے حصے میں آئیں گے قرآن مجید کے تو اکثر حصے جنت اور دوزخ کے احوال پر مبنی ہیں جگہ جگہ جنت کی منظر کشی اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ محلات ہیں یہ انواع و اقسام کی کھانے ہیں یہ پرندوں کا گوشت ہے یہ فواقعات ہیں یہ ساتھی ہیں یہ صحبتیں ہیں اور یہ مجلسیں ہیں یہ سب ان کے لیے حقیقت تھی اور وہ چشم تصور میں انہیں دیکھتے تھے دوزک کا ذکر ہوتا تھا کہ یہ آگ کے ہتھوڑے ہیں یہ گرم پانی ہے یہ گرم خانہ ہے یہ انگاروں کا بستر ہے اور یہ منظر ان کے لیے مجسم حقیقت بن کر سامنے آتا تھا کس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ قیصر و کسرا بھی ان کے آگے زیر ہو گئے ایک مستشرق کے الفاظ میں وہ مکہ کا یتیم بچہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اسی سال کے بعد اسپین سے لے کر چین تک وادیوں میں صحراؤں میں جنگلوں میں شہروں میں اس کا نام پکارا جانے لگا یہ کن لوگوں نے کیا یہ ان لوگوں نے کیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا پورا یقین اور ایمان تھا جن کو اللہ سے محبت تھی اور اس کی کتاب پر ایمان کی دولت حاصل تھی اس کتاب نے ان کو اس طرح بدل کر رکھ دیا کہ جب وہ بدل گئے تو ان کے ساتھ اللہ کے سارے وعدے پورے ہو گئے ہماری ذلت کا سبب قرآن سے دوری جب ہم نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اس کے سارے وعدے ہمارے ساتھ بھی پورے ہوئے کبھی ہم پر منگول مسلط کیے گئے اور کبھی ہم پر یورپی مسلط کیے گئے ہماری عزت دولت علم نو اور مانی خزانے سب گیروں کے پاس چلے گئے یہ سب کس لیے ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کمزور تھے یا ہمارے پاس اسلحہ کم تھا عرب و اسرائیل جنگ جو پانچ جون سن انیس سو سڑسٹھ عیسوی کو ہوئی وہ صرف چار پانچ روز تک لڑی گئی مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ عربوں کے پاس کئی گنا زیادہ فوج تھی جنگی تیاری اور ٹینک اسرائیل سے کئی گنا بڑھ کر تھی مگر ہوائی جہاز میدان میں کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے میزائل کی بیس جنرل نے خود اسرائیل کے حوالے کر دی کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر یہودیوں سے شکست کھا گئی اس زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکرت مسلط کر دی ہے مگر یہ یہودی کیسے فاتح ہو گئے حقیقت یہی کہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ نہ بنی اسرائیل سے ہے اور نہ ہمارے ساتھ اس کا رشتہ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے جب اس نے یہودیوں کو معذول کر دیا اور امت مسلمہ کو اس مقام پر کھڑا کر دیا تو مسلمان اللہ کی کتاب اور اس کی دعوت و توحید کے علم بردار بن گئے جب مسلمانوں نے اس سے بے پرواہی برتی تو ذلت و مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی ان سے اسی طرح سے معاملہ ہوا جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں کوئی ملازم کسی مالک سے بے وفائی کرے تو محلے کے چمار کو کھڑا کر کے اس کو جوتے مارے جاتے ہیں اسی طرح اللہ نے یہودیوں کے ذریعے ہم کو جوتے لگوائے کہ دیکھو تمہارا کیا مقام تھا اور آج تم اتنی ضمیر ہو امت مسلمہ کو اس ذلت و پستی کا سامنا کیوں ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے جو نعمت ہمارے حوالے کی ہے اور جو امامت ہمارے سپرد کی ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں جس سے بے تعلقی اور بیگانگی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہماری عظمت و سر بلندی کے سارے خزانے اسی میں پوشیدہ ہے کامیابی کی ساری کنجیاں اسی کے دامن میں ہے کامرانی کے سارے دروازے اسی کے اندر ہے کامرانی نجات سکون اور مغفرت کا اس کے باہر کوئی دروازہ نہیں ہے ہم روز صبح اخبار پڑھتے ہیں اور قوم کی حالت زار پر روتے اور مرثیہ پڑھتے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے جو ہماری ملی اور قومی امراض کا علاج ہے اور وہ ہے قرآن مجید ہمارے امراض کی جڑ کہاں ہے ہمارے امراض کی جڑ تو ہمارے دلوں میں ہے قرآن مجید نے کہا کہ قلوب مرض مرض کی جڑ تو دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ان حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں بظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں آج سیاست دان یا تاجر ہوں بیروکریٹس ہوں یا پھر بائی بائی کا خون بہانے والے یہ سب خوب جانتے ہیں کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے کسی کے علم میں کمی نہیں ہے کسی کی آنکھیں اندھی نہیں ہے سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ برے کام ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برے کام کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں کے اندر ہے اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو علاج کو اسی کے پاس ہے جو شفا الما کے سرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک لوکھڑا ہے وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وہی قلب سن لو جان لو کہ یہ دل ہے تمہاری شخصیت کا مرکز ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں لالچ حص محبت نفرت جذبات اور محرکات سب جمع ہے کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے بننے بگڑنے سے زندگی کیسے بن بگڑ سکتی ہے آج کل کینسر کا مرض بڑا عام ہے آدمی کے جسم کے اندر اربوں خلیے ہوتے ہیں ان میں سے اگر صاف ایک خلیہ بگڑ جائے تو یہ موت کا وارن ثابت ہوتا ہے یہ کینسر کی علامت ہے اس کے بعد کوئی مادی سہارا انسانی جان نہیں بچا سکتا گویا بیماری کی جڑ صرف ایک کھلیے سے شروع ہو سکتی ہے در حقیقت دل سب سے اہم عضو ہے اس میں اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے بے رخی خسران کا طوفان لا سکتی ہے ان کی حالت کی بہتری کی صرف ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں جب ہم کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ہماری حالت بھی سنبھلے گی اور قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی آج اگر اس بات کا ارادہ کر لیا جائے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے تو پھر ہماری حالت کا سدھرنا کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کا ترجمہ پڑھے حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نور اور رحمت سے بھر دے انہوں نے اور ان کی اولاد نے جو خدمت دین کی ہے اس کی وجہ سے آج اردو زبان میں قرآن مجید کے بڑے مستند اور صحیح ترجمے موجود ہے آپ کوئی ترجمہ لے لے اور یہ ارادہ کر لے کہ چوبیس گھنٹے کا دن جسے آپ کاروبار روزگار اور بیوی بچوں میں لگاتے ہیں اس میں سے پانچ منٹ روزانہ اس بات پر لگائے کہ قرآن مجید کی صرف تین آیات ترجمے سے پڑھیں یا اگر پڑھنا نہ جانتے ہو تو کسی سے سن لے اس طرح چار پانچ سال میں پورا قرآن مجھے ختم ہو جائے گا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اگرچہ آج یہ کام بہت مشکل لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے لیکن ارادے سے اور عزم سے کر کے روزانہ پانچ منٹ میں صرف تین آیات قرآن اس طرح سے پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات چیت کر رہا ہے تو چند ہی روز میں لذت اور اس کا کیف آپ کو خود ابھارے گا کہ آپ اس کو بھوک کر پڑھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں پہلے میں قرآن مجید اس طرح پڑھتا تھا گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں اس میں مجھے کچھ مزہ نہ آتا تھا پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں تو میرا لطف دگنا ہو گیا میں نے اس طرح پڑھا کہ جبر علیہ السلام خود مجھ سے مخاطب ہے اور یہ کلام سنا رہے ہیں پھر تو کیا کہنے اور آخر میں میں نے اس لیے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے کلام فرما رہا ہے اس وقت مجھے قرآن مجید کا اصل مزہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے اتاری ہے وہ ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے وہ ہم سے کلام کر رہا ہے اگر ہم روزانہ اس کے کلام کے ساتھ صرف پانچ منٹ صرف کریں اس کی صحبت میں لپک جائے اور ارادہ کر لے کہ روزانہ کم از کم تین آیتیں پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے تو پانچ سال میں قرآن مجید مکمل پڑھا جائے گا اور یہ بڑا کام ہو جائے گا اگر قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ اس قوم کے ہر فرد تک پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی حالت نہ بدلے آئیے ہم اپنا جائزہ لیں دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنے وقت میں سے رات یا صبح کسی بھی وقت پانچ منٹ نکالیں اور اس دوران بیٹھ کر یہ سوچے کہ آج ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو ہمارے اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والا تھا بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں اور کچھ نہ کریں اس سوال کا جواب خود آپ کے دل پر اس طرح نشتر چلائے گا کہ آپ کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی چاہے آپ بالکل اصلاح نہ کریں لیکن روز اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے آج وہ کون سے کام کیے جو میرے اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں اور جو مجھے آخرت میں جہنم میں لے جائیں گے اگر اس سے آگے بڑھ کر آپ اصلاح کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں یہ جائزہ احتساب بذات خود آپ کی اصلاح کا پروگرام ثابت ہوگا لیکن محض آپ کی اصلاح سے بات نہیں بنے گی یہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اسے لے کر کھڑے ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچائے اس کے لیے اپنا وقت لگائے اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے یہ اللہ کی کتاب کا آپ پر حق ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی حق کو ادا کرتے ہوئے گزری ہے دعوت دین سب سے بڑی سنت سنت اور حدیث کی تعریف سے لوگ بخوبی واقف ہیں ہماری محدثین کے مطابق حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا وہ بات اور کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا کہا یا اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہ حدیث کی فنی تعریف ہے جو محدثین کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو ہمارے چہرے پر داڑھی ہو کبھی غور کیجیے کہ ہرا سے لے کر اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن و رات کس کام میں صرف ہوتا تھا سب سے بڑی سنت کیا تھی یہی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام رات دن مکے کی گلیوں اور طائف کی وادیوں میں مدینہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر میدان جنگ میں فوجیں لے کر کیا کام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے تھے اور اس کے لیے جد جہد کر رہے تھے اس عمل کے بغیر قرآن کا کام مکمل نہیں ہو سکتا اس عمل کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم نے یقین اور ایمان اور عمل سے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا تو ایک ایک فرد کی پوری انسانیت کی اور امت مسلمہ کے تمام مسائل اس طرح حل ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی موجود نہیں تھے اس کے بغیر یہ مسائل ہمارے سر پر مسلط رہیں گے زندگی اسی طرح ایک عذاب بنی رہے گی اور اسی عذاب میں ہم سب زندگی بسر کرتے رہیں گے یہی قرآن کا پیغام ہے